اسٹینوگرافر آئیے شروع کرتے ہیں یہ شاید اس کا پہلا شعر تھا میرے سپنوں کے باغ میں دبے پاؤں کون آیا مالی اسے تھام لے وہ میرے شبنم کے موتی چرا رہا ہے ٹائپ کیے ہوئے کاغذوں کے پلندے میں شاید وہ اپنا پرائیوٹ نوٹ پیپر رکھ کے بھول گئی تھی میں نے میز اس کی گھنٹی بجا کر اسے بلایا دیکھو گریسی یہ شاید تمہارا کاغذ ہے یس سر وہ پی اور پھر اس کا گلہ بھار آیا جیسے میں نے اس کی ٹائپنگ میں ہزاروں غلطیاں پکڑ لی ہوں سوری سر میری بھول سے دوسرے کاغذوں میں چلایا ہے جب تمہاری غزل پوری ہو جائے میس تو مجھے دکھانا میں نے مزاکن کہا اس نے ٹرے کی فائلوں کو اکٹھا کیا اور جلدی سے نکل گئی اس روز شاید وہ سارا دن اپنی مکمل ہونے والی غزل میں کھوئی رہی صبح صبح میں نے کئی ضروری سرکولر لکھائے تھے وہ شام تک ٹائپ کر کے نہ لائی میں نے بلا کر پوچھا سب کاغذ ضروری ہیں میس ابھی ختم نہیں ہوئے سوری سر میں فوراً لاتی ہوں اس کے لہجے میں التجا تھی اور غزل میں نے تانہ دیا میرا خیال ہے میرے اس تن سے اس کے دل پر چرکا سا لگا غالباً وہ اس اچانک چوٹ کے لیے تیار نہ تھی تھوڑی دیر بعد چپڑاسی سی ساری ٹائپ شدہ فائلیں لے آیا عموماً مجھے اس بھولی سی لڑکی پر ترس آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیر کی طرح سیدھی اور بے بل تھی وہ ابھی تک اپنے سکول کا نیلا فراک پہن کر دفتر آیا کرتی تھی اب تک اس میں کلاس روم کی عادتوں کا پرتو تھا سکول کی کئی لڑکیوں میں جو الڑ سی بے باقی ہوتی ہے گریسی میں بھی تھی اس کو فائنوں کے امبار نے پامال نہیں کیا تھا ایک دن لکھاتے لکھاتے میں نے گرامر کی غلطی کی گریسی نے ٹوک دیا دونوں طرح ٹھیک ہے میں نے اپنی پوزیشن کا لحاظ رکھنا ضروری سمجھا نہیں سر نیلسن کی ہائی گرامر میں اسے غلط ٹھہرایا گیا ہے میں نے ہار مان دی مجھے تلاش کے باوجود بھی اس کے ٹائپ کیے ہوئے پلندوں میں املا کی غلطی نہ ملتی تھی اگر وہ اسکول چھوڑنے سے پہلے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کر لیتی تو شاید دفتر میں اسے اگلا گریڈ مل جاتا جب وہ کاغذوں کے ڈھیر میں ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھتی تھی تو یوں نظر آتا تھا جیسے ایک سنجیدہ سے بچے کو زبردستی بزرگوں کے کپڑے پہنا دیے ہوں وہ بولتی بہت کم تھی میں نے دو چار دفعہ اتفاقاً اسے ہنستے دیکھا تھا ایک بار اس وقت جب کچھ لکھاتے لکھاتے میری پینسل میں اس سے پھسل کر نیچے جا پڑی میں نے دونوں پاؤں جوڑ کر کئی بار اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا پھر میں نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلایا اس نے پینسل اٹھا دی گریسی بے اختیار ہنس پڑی کیا بات ہے مس میں نے پوچھا کچھ نہیں سر مجھے کنگ بروس اور مکڑی کا قصہ یاد آ گیا تھا چوٹ برجستہ تھی لیکن مجھے زیادہ نہ بھائی شاید گریسی کو بھی میرے تیور برے لگے لیکن یہ میرا قیاس ہی قیاس ہے کیونکہ اس کا گول مول چہرہ سپنج کی طرح تھا جس میں جذبات کے پرنالے بھی ہوں تو نشان چھوڑے بغیر جذب ہو جائیں دوسری بار جب میں نے اسے ہنستے دیکھا تو نازک موقع تھا اس روز دفتر کی ایک لیڈی اسسٹنٹ مس مارگریٹ نے دو ماہ کی چھٹی کے لیے درخواست بھیجی تھی کلرکوں میں کانا پھوسی ہو رہی تھی اور وہ اپنے سیکشن کی ٹائپسٹ لڑکیوں کی طرف کننکھیوں سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے لڑکیاں جھوٹ موٹ ٹائپ کی مشینوں پر انگلیاں مار کے ایک بھدا سا ترنم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور مارگریٹ کی افسوسناک مجبوریوں پر زیر لب تبصرہ ہو رہا تھا گریسی نہ مسکراہٹوں میں شامل تھی نہ چیم گوئیوں میں وہ حسب مول کاغذوں کا پلندہ لیے کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی بدماش دفتر کے ہیڈ اسسٹنٹ ایلش بابو نے مارگریٹ کی درخواست پر سفارش نوٹ لکھتے ہوئے کہا یہ اینگلو انڈین چھوکریاں آگا پیچھا تو دیکھتی نہیں اور پھر دو مہینے کی چھٹی مانگ لیتی ہیں دفتر نہ ہوا بابا گھر ہوا کس نے کہا تھا کہ سالے ٹوبیوں کے ساتھ دن رات رکشا میں گھوما کرو ایلش بابو نے قلم کان میں گھما کر کچھ ایسی ادا سے کہا جیسے ٹامیوں کی بجائے اگر مارگیٹ اس کے ساتھ رکشا میں گھومتی تو گویا محفوظ رہتی پھر ایلش بابو نے کھسیانی بلی کی طرح کنکھیوں سے گریسی کی طرف دیکھا اور آواز میں لوچ پیدا کر کے بولا مس گریسی تمہارا کیا خیال ہے اگر مارگریٹ کے لیے صرف ایک مہینہ کی چھٹی کی سفارش کر دوں تو کام چل جائے گا نہ گریسی نے کوئی جواب نہ دیا کھٹ کھٹ کھٹ ٹائم مشین چل رہی تھی مغرور ہے سالی ایلش بابو جل کر بولے پھر انہوں نے ٹائپس لڑکیوں کی طرف دیکھا دیکھ لوں گا جب سالی خود اپنی درخواست بھیجے گی لڑکیوں نے ایلش بابو کی خوشامد کے طور پر ہلکے ہلکے کہ لگائے گریسی کا منہ تمتما گیا اس نے دھک سے ٹائپ مشین پرے دھکیل دی اور اپنی فائلوں کا پلند اٹھا کر ٹکلے ٹکلے کر ڈالا دفتن کمرے میں سکوت چھا گیا کانفیڈنشل فائلوں کے ٹکلے دیکھ کر سارے کلرک سہم سے گئے ایلش بابو کان میں کلم گھماتے میرے کمرے میں آئے میں نے گریسی کو بلا کر پوچھا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی سوری سال مجھے غصہ آ گیا تھا غصہ مجھے اس کی آزاد سادگی پر بہت ہنسی آئی ایلش بابو کھسیانے ہو گئے اگلے روز میں نے کئی کلرکوں کو دوسرے سیکشن میں تبدیل کر دیا جس روز ٹینوگرافر کی اسامی کے لیے انٹرویو ہوا تھا بہت سی لڑکیاں امیدوار تھیں قریباً سب نے اپنے چہروں کو خاص اہتمام سے راستہ کیا ہوا تھا ان کی ساڑیوں اور گاؤنوں میں سلیقے کے بال تھے جن کے سہارے کمر اور سینے کے خطوط والہانہ طور پر اڑیاں ہو رہے تھے گریسی نے فقط اپنے اسکول کا نیلا فراک پہنا ہوا تھا اور اس نے ابھی سینئر کیمبرج کا امتحان پاس نہ کیا تھا انٹرویو کے وقت لڑکیاں زبان کی جگہ آنکھوں سے جواب دینے کی کوشش کرتی تھیں ہر سوال پر ان کے ہونٹوں کی گلابی سے پتیاں ایک لطیف سی مسکراہٹ کو شکفتہ کرتی ان کی گردنوں میں ہلکے ہلکے خم اٹھتے اور وہ اپنی زندگی کی ساری رانائیوں کو اکٹھا کر کے بولنے کی جگہ گانے کی کوشش کرتی کسی کو پیانو میں مہارت تھی کوئی مشاک ڈانسر تھی ایک نے موسیقی کے تمغے جیتے تھے دوسری تیرنا بہت جانتی تھی جب گریسی کی باری آئی تو بورڈ کے صدر نے کوالیفیکیشن والا سوال دہرایا سر شارٹ ہینڈ اور ٹائپ کرنا جانتی ہوں اس نے جواب دیا اور بورڈ کے ایک ممبر نے کلیدا سر شارٹ ہینڈ میں میری رفتار بہت تیز نہیں لیکن میں مشق کر رہی ہوں اور کچھ دوسرے ممبر نے زور دیا سر آپ کو شاید سٹینوگرافر کی ضرورت ہے گریسی نے یاد دلایا ٹراخ انٹرویو بورڈ کے ممبر گویک دھماکے کے ساتھ پیانو اور ناچ اور گانے کی محفل سے دفتر کے کمرے میں آ گرے مان انہیں یہ محسوس ہوا اس چھوٹی سی لڑکی نے ان سب کے کان کھینچ دیے ہیں ان کی بزرگی اور عظمت کو ایک پوشیدہ سا جھٹکا لگا لیکن شاید مجبور ہو کر انہوں نے گریسی کو رکھ لیا جب گانے اور ناچنے اور تیرنے والی لڑکیوں نے دیکھا کہ ایک نکمی سی نیلے فراک والی چھوکری ان پر بازی لے گئی ہے تو ان کی گردنوں کے لوچ نکل گئے ہونٹوں کی گلابی پتیاں بدنما طور پر بکھر گئیں اور انہوں نے ناک سکیڑ کر سوچا آج یہ بورڈ کے ممبر کیا پہچانے بوڑھے کھوسٹ جب وہ پہلے روز دفتر میں آئی تو ایلش بابو سب سے اول چیل کی طرح اس پر جھپٹے جس طرح ہر نئی ٹائپس لڑکی پر سب سے پہلے جھپٹنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے چالیس پینتالیس سال کی مستقل گردش میں ان کے اگلے دو دانت اور سر کے بہت سے بال گر گئے تھے لیکن ان کا ایمان تھا کہ ریٹائر ہونے میں آٹھ دس برس باقی ہیں جب سرکار کو خود ان کی جسمانی اور دماغی حالت پر مکمل بھروسہ ہے تو ان سالی چھوکریوں کے ناک بھون چڑھانے سے کیا ہوتا ہے ہاتھ لگ جائے تو رشوت اور عورت ایک برابر ہیں اور یہ اینگلو انڈین لڑکیاں تو ہاتھ کا میل ہیں ہاتھ کا میل چلتی کا نام گاڑی ہے بھائی روپیہ ہو تو سب ہلال ہے چنانچہ بابو ایلش چندر ہر مہینے اپنی بلائی آمدنی کا ایک حصہ اس ہاتھ کے میل کے لیے اٹھا رکھتے تھے یوں بھی ان کے ہاتھ میں زنجیر کے دونوں سرے تھے اگر ان کی چلتی ہوئی گاڑی کو ذرا سا ہچکولا بھی لگے تو لڑکیوں کی ترقی کے پروانے ایلش بابو کی لوہے کی الماری سے گم ہو جاتے تھے ان کی چھٹی کی درخواستیں درازوں میں پڑی پڑی گرد سے اٹ جاتی تھیں اور ان کی تنخواہوں کے بل میں غیر حاضریوں کے سرخ سرخ نشان نظر آنے لگتے تھے لیکن اب شاید عمر میں پہلی بار ایلش بابو کو محسوس ہوا کہ ان کی گاڑی کے پہیے کے سامنے ایک بڑا سا روڑا آ پڑا ہے اس لیے وہ گریسی سے زیادہ خوش نہ تھے وہ جب ان کے سامنے آتی تو ان کے منہ کے بائیں گوشے سے پان کی پیک نادنستہ طور پر بہنے لگتی اور ان کے مصنوعی دانتوں کا جبڑا انگوروں کی ترشی کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگتا دفتر نہ ہوا سالہ راہب خانہ ہوا ایلش بابو عموماً جھلایا کرتے تھے گریسی کے آنے سے ٹائپنگ سیکشن پر سنجیدگی کا موٹا سا لحاف گر جاتا تھا جس طرح آدھی رات کے وقت کسی رقص گاہ میں گرجے کا پادری ہاتھ میں انجیل اٹھائے آ کھڑا ہو اس کی زندگی میں ایک سادہ سی ساکن سی یکسانیت تھی جیسے کلاک کی سوئیاں بارہ سے بارہ تک ایک ہی دائرے میں گردش کرتی رہیں کلاک کی سوئیاں کہنا بھی غلط ہے کیونکہ ان کے مدھم مدھم جھٹکوں میں تو زندگی کے پرسترار لمحے پوشیدہ ہوتے ہیں گریسی تو شاید ایک معمولی سی چادر تھی جسے ہر صبح دھوپ میں سکھانے کے لیے کھڑکی میں ڈال دیا جائے اور وہ شام تک لٹکی رہے دفتر میں جو اور ٹیپس لٹکیاں تھیں ان کی زندگی میں رنگین چور دروازوں کے کھلے ہوئے پٹ تھے خفیاں کھڑکیاں تھیں چھپے ہوئے روزن تھے لیکن گریسی گویا ایک طریق قبر میں رہتی تھی کہ جس کے راستوں کو بڑی بڑی سلیں رکھ کر مسدود کر دیا گیا ہو دن کے ایک بجے جب لنچ کے لیے گھنٹے بھر کی رخصت ہوتی تو ریفریشمنٹ روم کی بلوری میزوں کے گرد ایک ایک شما اور کئی کئی پروانے جمع ہو جاتے ایلش چندر اور ان کے ہم خیال بابو اس موقع پر اپنے ہاتھ کا میل شامی کبابوں مرغ مسلم اور بیئر کی رنگین بوتلوں کی شکل میں اتار پھینکتے تھے جب ٹائپس لڑکیاں اور لیڈی لڑکیاں واپس لوٹتیں تو ان کی آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو ہو کر گرنے لگتے اور بیئر کا خمار لوریاں بن کر انہیں تھپکنے لگتا ایلش بابو کو بھی اس وقت گریسی کے ٹائپ رائٹر پر غصہ آتا تھا کیونکہ اس کی ٹک ٹک اس ماحول کی خاموش موسیقی میں مانوس کرکڑاہٹیں پیدا کرتی تھی گریسی کی میز کی دراز میں ایک چھوٹا سا پیکٹ پڑا رہتا تھا جس میں اپنے لنچ کے لیے چار چھوٹے چھوٹے سینڈوچ باندھ کر لایا کرتی تھی جب شام کے پانچ بجتے تو وہ بچی ہوئی فائلوں کا بنڈل اٹھا کر سائیکل پر جا بیٹھتی تھی مجھے کئی بار خیال آیا کہ میں اسے اپنی کار میں بٹھا کر گھر چھوڑا ہوں لیکن کچھ بات تھی کہ میری کبھی ہمت نہ بندی جب دوسری لڑکیاں دفتر کے دروازے میں نمودار ہوتی تھیں تو مشتاقان دید کا غول ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا کچھ خالی وردیوں والے ہوتے تھے کچھ کمپنیوں اور دفتروں میں کام کرنے والے اینگلو انڈین چھوکرے کبھی کبھی ہوٹلوں کے گائیڈ اور رقص گاہوں کے دلال بھی اپنا پھندا اٹھائے پہنچ جاتے تھے کسی لڑکی کو رکشہ میں جگہ ملتی کوئی وکٹوریا میں سوار ہو جاتی کسی کے لیے ٹیکسی منتظر ہوتی اور پھر ان کی شام کا آغاز فرپوز میں چائے کے ساتھ ہوتا لائٹ ہاؤس میں سینما گریٹ ایسٹرن میں ڈنر ڈانس اور وسکی کے چمچماتے ہوئے پیگ جذبات کے انگارے آگ دھواں اور رات کے پرسرار سائے لیکن گریسی کی زندگی میں تو ایک سائیکل تھی جس پر سوار ہو کر وہ تیز تیز چرنگی سے گزر جاتی نیو مارکیٹ سے چاکلیٹ یا ٹافی کا ایک پیکٹ خریدتی اور پھر گورا چند روڈ پر اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں چلی جاتی اس کی زندگی کا سرمایہ جارج تھا ایک چھوٹا بھائی جسے قدرت کی ستم ظریفیوں نے گریسی کی امانت میں دے دیا تھا جب جارج بغل میں کتابوں کا بکچہ اٹھائے اسکول سے لوٹتا تو گریسی کے لیے گویا زندگی کا ایک نیا دن طلوع ہوتا تھا وہ ننی سی لڑکی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ جارج کے قدموں پر بچھا دیتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ ساری کائنات سمیٹ کر جارج کی جھولی میں ڈال دیتی گریسی کے ذہن میں اپنے بچپن کے دھندلے سے عکس تیرتے رہتے تھے اس کا باپ کلکتہ کی ایک سٹیمر کمپنی میں ملازم تھا گریسی کو محض اتنا یاد تھا کہ عام طور پر آدھی رات گئے ایک بدمست اور مخمور باپ راب کے نشے میں چور گھر میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی وہ گریسی کی ماں کو بغل میں لے کر یوں جھنجھوڑنے لگتا جیسے بھوکا کتا ہڈیاں چچوڑ رہا ہو لیکن عموماً وہ آتے ہی غصے سے بےتاب ہو جاتا تھا نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں شرارے سے چھوٹنے لگتے اور وہ شوربے اور گوشت کی پلیٹوں کو اندھا دھوند بیچاری بیوی کے سر پر دے مارتا تھا کئی دفعہ اس نے گریسی کو بھی پیٹا تھا یوں ہی بلا وجہ اور گریسی کو اب تک یاد تھا کہ اس کا باپ کئی بار عجیب سی لڑکیوں کو گھر میں لے آتا تھا پیلی پیلی دھنسی ہوئی آنکھیں زرد کانوں پر سرخی اور پاؤڈر کے بدنما دھبے بکھرے ہوئے بال باہوں پر ابری ہوئی نیلی نیلی رگیں ایک دفعہ ایک ایسی ہی سرخ بالوں والی بدصورت لڑکی کئی روز ان کے گھر ٹھہری اور جب جانے لگی گریسی کے باپ نے گھر کے کپڑے برتن اور زیور اٹھا کے ٹیکسی میں ڈال دیے اور سرخ بالوں والی لڑکی کے بازو میں بازو ڈال کر چلا گیا پندرہ برس سے گریسی کی ماں امید کا چراغ جلائے بیٹھی تھی کہ شاید ٹیکسی پر آدھی رات گئے ایک بدمست شرابی گھر میں آئے اور اس کی ہڈیاں چوڑ کر رکھ دے اس بیچاری کا سر پلیٹوں کی چوٹ سہنے کے لیے ترس گیا لیکن جو ٹیکسی جا چکی تھی وہ واپس نہ آئی جانے والا اس کی جھولی میں گریسی اور جارج دو نشانیاں چھوڑ گیا تھا وہ ایک ہسپتال میں نرس بن گئی اور پندرہ برس تک اس نے اپنی دونوں مانتوں کو سنبھالا ایک دن جب وہ ہسپتال سے نکلی تو ایک گزرتی ہوئی ٹرام نے اچانک اسے کچل دیا اس کا سر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں ابھی تک چاکلیٹ کے دو پیکٹ تھے جو ہر شام گریسی اور جارج کے لیے خرید کر لے جایا کرتی تھی خدا جانے وہ کون سا ازلی انصاف تھا جس نے یکا یک گلیسی کو سکول کے کمرے سے نوچ کر دفتر کی میز پر لا بٹھایا وہ بھی بچہ تھی لیکن جارج کی خاطر اس نے اپنی زندگی کی شہراہوں کو سمیٹ کر بند کر دیا دفتر سے آتے ہوئے وہ ہر روز جارج کے لیے چاکلیٹ یا ٹافی کا بنڈل لایا کرتی تھی اس کے پاس اپنے سکول کے چند فراغ تھے لیکن جارج کے لیے وہ ہر فیشن کے کپڑے سلوایا کرتی تھی اتوار کے روز وہ اسے پکنک پر لے جایا کرتی تھی ہر دوسرے تیسرے روز وہ سینما چلے جاتے تھے ان کے پاس کوئی ملازم نہ تھا وہ اپنے ہاتھوں گھر سنبھالتی تھی رات کے وقت جارج اس سے پریوں اور جنوں اور سمندری ڈاکوؤں کی کہانیاں سنتا تھا اور پھر گریسی دفتر کی بچی ہوئی فائنل ٹائپ کرنے بیٹھ جاتی زندگی کی اس انتھک گردش میں شاید ایسے لمحے بھی ہوتے تھے جو اس چھوٹی سی لڑکی کے دل میں سپنوں کے باغ کھلا دیتے تھے اور وہ کسی دبے پاؤں آنے والے چور سے شبنم کے موتی چھپا لیتی تھی گریسی اب بھی اسٹینوگرافر ہے لیکن اب اس کے پاس بہت سے بھڑکیلے فراق ہیں شام کے وقت وہ سائیکل پر گھر نہیں جاتی اسے رکشا میں جگہ ملتی ہے یا وکٹوریا میں یا کسی شاندار ٹیکسی میں اور اب اس کی زندگی میں بھی فرپوز کی چائے ہے Lighthouse cinema Great Eastern میں ڈنر ڈانس وسکی کے چمچماتے ہوئے پیک جذبات کے انگارے آگ دھواں اور رات کے پورا سرار سائے جارج بھی سیانہ ہو گیا ہے وہ آدھی آدھی رات کے نشے میں چور گھر آتا ہے اور غصے سے بیتاب ہو کر شوربے اور گوشت کی پلیٹیں گریسی کے سر پر دے مارتا ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ کوئی دھنسی ہوئی آنکھوں والی لڑکی بھی ہوتی ہے پیلے پیلے گال نیلی رگیں الجھے ہوئے بال گریسی کے دل میں پہم ایک زہرناک خدشہ لرزتا ہے کہ شاید وہ کسی روز ایک سرخ بالوں والی لڑکی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا جائے گا وہ اپنی زندگی کی ساری لڑیاں جمع کر کے روپوں کے جال بنتی رہتی ہے تاکہ جارج اڑ نہ جائے جارج کو روپیہ چاہیے شراب کے لیے روپیہ سرخ بالوں والی بھدی لڑکیوں کے لیے روپیہ گریسی اس کا ہاتھ خالی نہیں رہنے دیتی وہ روپیہ لاتی ہے وہ روپیہ کماتی ہے اور وہ روپیہ چرتی ہے دفتر کی تنخواہ سے صاحب کے تحفوں سے ایلش بابو کے ہاتھ کے میل سے فرپوز سے لائٹ ہاؤس سے گریٹ ایسٹرن ہوٹل سے مجھے معلوم نہیں زندگی کی اس سکون پرور آبشار میں یہ جوار بھاٹا کیسے آیا پر برسوں سے وہاں سے میرا تبادلہ ہو چکا تھا چارج دینے سے پہلے میں نے نئے صاحب کو دفتر کے عملے سے ملایا جب گریسی کی باری آئی تو انہوں نے چپکے سے میرا ہاتھ اپنی طرف بھینچا اور لب گنگنائے گڈ لارڈ پٹاخہ ہے بھائی پٹاخہ اس وقت میرے دل میں دفتن یہ خواہش ابری کہ کاش دفتر کی چھت پر ایک زبردست بم کا گولہ پھٹ جائے جب میں ریل گاڑی پر سوار ہوا تو دفتر کا سارا اسٹاف الوداع کہنے آیا ہوا تھا ان میں گریسی نہ تھی مجھے بڑی میوسی ہوئی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں ضرور میرا احترام تھا لیکن جب گاڑی اگلے اسٹیشن پر جا کر رکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر پھولوں کی چھوٹی سی ٹوکری اٹھائے کھڑی ہے جب انہوں نے پھولوں کا گلدستہ مجھے دیا تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اس کے سینے میں ننے ننے خطروں کا طوفان سا عمٹا ہوا تھا وہ بار بار کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے میرا بازو تھام لیتی تھی میں نے اسے زندگی کے نشیب و فراز پر ایک چھوٹا سا لکچر دیا اس کے پتلے پتلے ہونٹ گلاب کی پتیوں کی طرح تھر تھرا اٹھے جیسے آندھی کے تھیپڑوں نے انہیں اچانک جھنجھوڑ دیا ہو سر میں کمزور نہیں ہوں لیکن میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف سمایا جا رہا ہے سر مجھے معلوم نہیں کہ میرا دل اس قدر ڈوب کیوں رہا ہے سر وہ اس سہمے ہوئے بچے کی طرح میرے قریب کھسکتی آ رہی تھی جسے ایک گہری اور کھائی کے سرے پر بے و مددگار چھوڑ دیا ہو جب گاڑی چلنے لگی تو میں نے پہلی بار اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کی ہمت مندھائی گریسی نے میرا دائیں ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اس کی پلکوں میں دو گرم گرم آنسو مچلے اور تڑپ کر میرے ہاتھ پر گر پڑے دو جلتے ہوئے انگارے جو ازل تک اپنے خاموش داغ چھوڑ گئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ گریسی کے سپنوں کے خواب بھی جڑ گئے اس کے شبنم کے موتی بھی لٹ گئے وہ جیتے جی مر بھی گئی لیکن اس کے دو غیر فنی موتیوں کو کون چھیڑ سکتا ہے جو میرے دائیں ہاتھ کی رگ رگ میں پیوستہ ہیں